السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1326 اللہ کا پیغام انسانوں کے نام قوم ہود پر اللہ کا عذاب کیسے آیا اس کی تھوڑی سی تشریح سن لیجئے كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر قوم عاد نے بھی جھٹلایا پس کیا ہوا میرا عذاب اور میرے میری ڈرانے والی باتیں انا ارسلنا علیہم ریحا سرسرا فی یوم نحس مستمر ہم نے ان پر تیز تم جاری ہوا بے برکتیں دن میں بھیج دی منوس دن میں دن ان کے لیے منحوس تھا اور زبردست ہوائی تھی وہ تنز سے انا سک نخل منقائر جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹختی تھی گویا وہ جڑ سے کٹے ہوئے درخت کھجور کے تنے ہیں جیسے درخت کھجور کے تنے کیسے پھینک دیے جاتے ہیں فقی فکا نازی و ندور پس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن قرآن یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے بس کیا ہے کوئی سوچنے والا تھوڑی سی تشریح سن لیجئے اللہ تعالی خبر دیتا ہے کہ قوم ہود نے بھی اللہ کے رسولوں کو جھوٹا کہا اور بالکل قوم نوح کی طرح سرکشی پر اتر آئے تو ان پر سخت ٹھنڈی ہلاک کرنے والی ہوا بھیجی گئی وہ دن ان کے لیے سراسر منحوس اور بے برکتی دن تھا برابر ان پر ہوائیں چلتی رہیں انہیں تو بالا کرتی رہیں اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر اڑاتی رہی دنیاوی اور اخروی عذاب میں گرفتار کر لیے گئے ہوا کا جھونکا آتا ان میں سے کسی کو اٹھا کر لے جاتا یہاں تک کہ زمین والوں کی حد نظر سے وہ بہت اوپر ہو جاتا پھر اسے زمین پر اوندے منہ پھینک دیتا سر کچل جاتا بھیجا نکل پڑتا سر الگ دھڑ الگ ایسا معلوم ہوتا گویا کھجور کے کے درخت گویا کھجور کے درخت کے بن سرے ٹھنڈ ہیں دیکھو میرا عذاب کیسا ہوا میں نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے جو چاہے نصیحت اور عبرت حاصل کرے ہوائیں آتی اور اوپر لے جاتی اور اوپر لے جا کر بعض کتابوں میں ہے کے اوپر ہی اوپر ٹکرا دیتے میاں بیوی ہے دونوں کو اوپر لے گئی ہوا اور وہاں پر دونوں کو دوسرے سے ٹکرا دیا بیوی کا بھیجا بھی الگ شوہر کا بھیجا بھی الگ اسی طریقے سے بھائی بھائی کو ٹکرا دیا اسے پوری قوم کو ٹکرا دیا یہ پوری قوم جیسے قوم ہود ویلا یعنی آج نخواہ ہودا اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سورہ ہود نے تو مجھے بوڑھا کر دیا کہ اس میں زبردست اس قوم پر عذاب آیا ہے اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہم سب کی حفاظت کرے اس لیے کہ آج کل بھی ایسی ہوائیں چلتی ہیں امریکہ میں یہاں وہاں کہ جو ہے پورے کے پورے بڑے بڑے ٹرکوں کو اٹھا لے لیتی ہیں بڑی بڑی کشتیاں جو ہے وہ یعنی پھینک دیتی ہے ادھر سے ادھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ کی مانو اللہ کو مانو رسول کی مانو رسول کو مانو اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف بڑھاؤ پڑھیے میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و ربا نفسی ہی و ہی و مداد کلماتی آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر سرداوان الحمد لله رب العالمين